میں ذرا وہاں چلا ہوں کبھی یاد کرتے رہنا میرے بعد یہ جہاد کرتے رہنا جہاں بچے مر رہے ہیں جہاں رو رہی ہیں ہوا کے لب پہ آہیں تو گھٹائیں رو رہی ہیں جہاں گر گئی مساجد جہاں گر گئی مساجد تو فضائیں رو رہی ہیں میں ذرا وہاں چلا ہوں کبھی یاد کرتے رہنا میرے بعد نوجوانوں یہ جہاد کرتے رہنا جہاں ہندو بز دلوں کو لگے سال کے کے جہاں ہندو بز کو لگے سال بھر کے چل کے کبھی وادیوں کے اندر کبھی وادیوں کے اندر کبھی بیچ رہا گزر کے جہاں بار بار الٹا ہے ایاغ زہر بر کے میں ذرا وہاں چلا ہوں کبھی یاد کرتے رہنا میرے بعد نوجوانوں یہ جہاد کرتے رہنا جہاں ظلم کے مقابل بڑے عشق کے سپاہی جہاں ظلم کے مقابل بڑے عشق کے سپاہی چلے موت کے سفر پر رہے حریت کے راہی وہ یقین غازیانہ وہ خودی کی بے بنائی میں ذرا وہاں چلا ہوں کبھی یاد کرتے رہنا میرے بعد نوجوانوں یہ جہاد کرتے رہنا میں ذرا وہاں چلا ہوں جہاں گولے پھٹ رہے ہیں جہاں عضو کٹ رہے ہیں جہاں گولے پھٹ رہے ہیں غازیوں کے ہاتھوں کبھی ٹینکو لٹ رہے ہیں ابھی ابھی دشمن پیچھے ہٹ رہے ہیں میں ذرا وہاں چلا ہوں کبھی یاد کرتے رہے نا میں ذرا وہاں چلا ہوں کبھی یاد کرتے رہے نا میرے بعد نوجوان جہاد کرتے رہنا میں ذرا وہاں چلا ہوں یہ جہاد کرتے رہنا میرے تن کا ذرہ ذرہ جہاں جا کے کام آئے میرے تن کا ذرہ ذرہ جہاں جا کے کام آئے میری خواہش شہادت کوئی موجودہ دکھائے نہ بہان اشک جب بھی میری لاش کوئی لائے نہ بہان اشک جب بھی میری لاش کوئی لائے میں ذرا وہاں چلا ہوں کبھی یاد کرتے رہنا میرا شوق میرے جذبے کبھی یاد کرتے رہنا میرا شوق میرے جذبے کبھی یاد کرتے رہنا بدوائے آئے گائے بانا مجھے شاد کرتے رہنا ہے جہاد صبر میں بھی یہ جہاد کرتے رہنا ہے جہاد صبر میں بھی یہ جہاں کرتے رہنا میں ذرا وہاں چلا ہوں کبھی یاد کرتے رہنا میرے بعد نوجوانوں یہ جہاد کرتے رہنا میں ذرا وہاں چلا ہوں کبھی یاد کرتے رہنا میرے بعد نوجوانوں یہ جہاد کرتے رہنا میں ذرا وہاں چلا ہوں کبھی یاد کرتے رہنا میرے بعد نوجوانوں یہ جہاد کرتے رہنا یہ جہاد کرتے رہنا